اور اس کی پیروی رکینا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وہی ہوتی ہے اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے